اگر توبہ ٹوٹ جائے اگر کوئی شخص سچی توبہ کر کے زندگی کا رخ درست کر لے مگر پھر اچانک گناہوں میں جا پڑے تو اب کیا کرے بایوس بالکل نہ ہو بلکہ بلا تاخیر پھر توبہ اور کفارہ کی طرف متوجہ ہو آثار سے دلیل لی جائے تو بزرگوں کے نزدیک آٹھ کام ایسے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں پس فوراً ان آٹھ کاموں کی طرف لپکے اور گناہ سے گردن چھڑا لے ان آٹھ کاموں میں سے چار کا تعلق دل سے ہے یعنی نمبر ایک توبہ کرنا یا توبہ کا عزم نو کرنا نمبر دو یہ خواہش کرنا کہ آئندہ اس گناہ کا ارتقاب نہ کروں گا نمبر تین اس گناہ کے عذاب سے خوف زدہ رہنا نمبر چار اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحم و کرم کا امیدوار رہنا اور چار کا تعلق بدن سے ہے یعنی نمبر پانچ توبہ کی دو رکعت نماز ادا کرے نمبر چھ اس کے بعد ستر مرتبہ استغفار اور سو بار سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی پڑھے نمبر سات جس قدر دے سکے صدقہ دے نمبر آٹھ ایک دن روزہ رکھے بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے رزیق اچھی تہارت اچھی طرح طہارت کے بعد مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرے اگرچہ ستر بار روزانہ توبہ ٹوٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ کے بعد نادم ہو کے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ پر اصرار یعنی ہٹ دھرمی کرنے والا نہیں ہے خواہ و دن میں ستر مرتبہ وہی گناہ کرے عن ابی بکری نسدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم عین امر